گیارہ جون دو ہزار سات الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره فإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون صدق قد نرا تقلب وجہ کف سما تحقیق ہم دیکھتے تھے کہ آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا تھا فلاں ولین کا قبل ترزاہ بس ہم نے آپ کے لیے وہ قبلہ بنا دینے کا فیصلہ کر دیا ہے جس پر آپ خوش ہو جائیں گے پس فول وجہ کشتر المسجد الحرام بس آپ اپنے منہ کو نماز میں اپنے رخ کو مسجد حرام کی سمت کی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں وحیثما کن تم فول وجوہ کم شطرہ اور جہاں کہیں بھی آپ لوگ ہوں تو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو بلا شبہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے وہ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ قبلے کی تبدیلی اور مسلمانوں کا قبلہ ہمیشہ کے لیے بیت اللہ کا ہونا یہ وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی جانب سے اللہ بغافل نما یامرو اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے بات چل رہی تھی قبلہ کے متعلق کہ مدینہ طیبہ میں سولہ سترہ مہینے قبلہ رہا پھر حکم ہو گیا بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا پہلے سولہ سترہ مہینے مدینہ طیبہ میں بیت المقدس قبلہ تھا اس صحت کریمہ میں یہ بتایا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا رہتا تھا یعنی دعا کرتے رہتے تھے خواہش تھی آرزو تھی یہی شوق تھا کہ کب ہمارا قبلہ بیت اللہ شریف ہو جائے گا فضیلت کے اعتبار سے تو فضیلت تو بیت المقدس کی بھی ہے اور بیت اللہ شریف کی بھی لیکن دونوں کی فضیلت کا جو تقابل ہو تو بیت اللہ شریف کی فضیلت زیادہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بیت اللہ شریف میں ہی حج کی جو ترتیب ہے وہ صرف بیت اللہ شریف کے ساتھ ہی خاص ہے بیت المقدس میں حج نہیں ہوتا تعمیر کے اعتبار سے بھی سب سے پہلے بیت اللہ شریف دنیا میں سب سے پہلے بنایا گیا ہے اور پھر حج بھی صرف بیت اللہ شریف میں ہوتا ہے پھر ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر اور ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بھی بیت اللہ شریف تھا یہ چند وجوہ تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی دعا تھی اور آسمان کی طرف جو دیکھنے کا حکم تھا کہ قبلہ کب ہمارا بیت اللہ ہوگا علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا مانگنے کی ہدایت کر دی گئی تھی کچھ عرصے بعد مدینہ کے قیام کے کچھ عرصے بعد آپ کو یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ آپ دعا مانگنا شروع کر دیں کہ ہمارا قبلہ یعنی مسلمانوں کا قبلہ وہ بیت اللہ شریف ہو جائے بعض تو علماء نے اس حد تک لکھا ہے کہ انبیاء علیہ وسلاۃ والسلام کو کوئی خاص اہم جب کام اللہ تعالیٰ نے کرانا ہو تو اس خاص اہم کام کی دعا اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو پہلے سے ہی الہام کر دیتے ہیں کہ یہ دعا کرنا شروع کر دیں جو اللہ تعالیٰ کو آگے جا کے کام کرنا ہوتا ہے اسی کا ایک الہامی شکل دعا کے طور پر انبیاء علیہ السلام کو پہلے القاع کر دی جاتی ہے اسی ترتیب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعا کی ہدایت دے دی گئی کہ اب بیت اللہ شریف اپنے لیے قبلہ مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں ولین کا قبل ہم ہن قریب آپ کے لیے ایسا قبلہ بنا دیں گے ترزاہ جس پر آپ خوش ہو جائیں گے گویا کہ آپ کی خوشی اور آپ کی رضا قبلہ بیت اللہ شریف ہونے کے لحاظ سے تھی تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی چیز کو کیا ہے چنانچہ یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے وضلحا ولیل ازا سجامہ ود اکر ابو وما کلا ولاخر تو خیر اللّ من الولا وَلَسَوْفَ کا رَبُّكَ فَتَرْضَى کا فطر قریب اللہ آپ کا رب ان قریب آپ کو اتنا اتنا کچھ عطا کرے گا فتر تو آپ خوش ہو جائیں گے اور ادھر بھی آپ کی جو خواہش ہے کہ قبلہ بیت اللہ شریف ہو جائے ہم ان قریب وہ قبلہ آپ کو دے دیں گے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیں گے آپ خوش ہو جائیں گے اس قبلے کی کسی اور نبی کی یہ خصوصیت نہیں ہے جیسے کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت عطا کی کہ ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا معاملہ کرنے والے ہیں اور آپ خوش ہو جائیں گے گویا کہ اللہ رب العزت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے اوپر خوش ہیں یہ ایک مقام کی بات ہے چنانچہ وہ جو ولاسو فیوتی کا ربو کا فتر میں جو بات علماء تفسیر نے لکھی ہے وہ کہ رسول پاک کی کیا خوشی ہے بعض دفعہ صحابہ کرام آپ سے پوچھتے کہ حضرت آپ کو تو سب کچھ عطا ہو گیا وہ مستقبل کا سیگا کیا ہے کہ ہم قریب آپ کو دیں گے اور آپ خوش ہو جائیں گے وہ کیا بات ہے یہ تو سب کچھ یہاں کو تو مل چکا ہے تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ آخرت میں جب میدان حشر میں میں اپنی امتیوں کی مغفرت کی دعا کروں گا اور اللہ رب العزت میری دعا کو قبول کر لیں گے میری امت کی مغفرت ہو جائے گی تو میں خوش ہو جاؤں گا یہ اس کا ذکر ہے و یوتی کا ربو کا فتح ہمن قریب آپ کو ایسا قبلہ دے دیں گے جس پر آپ خوش ہو جائیں گے چنانچہ وہ نازل ہو گئی فول وجہ کا شطر المسجد الحرام اب فول یہ امر کا گائے گی بلاہ ولی سے فول اب آپ اپنا رخ نماز پڑھتے وقت بیت اللہ شریف کی طرف کر دیں مسجد حرام کی طرف کر دیں قبلہ تو بیت اللہ شریف ہے مسجد حرام کا ذکر ہوا اس میں مسائل کے اعتبار سے ایک دو باتیں عرض کرنی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان ایسی جگہ میں نماز پڑھ رہا ہو کہ بیت اللہ شریف والی عمارت وہ اس کو نظر آ رہی ہے جیسے کہ انسان مسجد حرام کے اندر نماز پڑھے تو بیت اللہ شریف جس کا عذاب رحمت ہے حتیم کا حصہ ہے دروازہ ہے حجر اسود ہے وہ عمارت جو بیت اللہ شریف والی عمارت ہے انسان ایسی جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے کہ اس کو وہ عمارت نظر آ رہی ہے خواہ پوری یا تھوڑا سا حصہ اس کو نظر آ رہا ہے اس شخص کے لیے فرض ہے کہ نماز میں اس کا رخ عین بیت اللہ شریف کی طرف ہو بالکل عین اس کے سامنے بیت اللہ شریف ہو جب اس کو وہ عمارت پوری نظر آ رہی ہے یا اس کا کچھ حصہ دو چار پتھر بھی نظر آ رہے ہیں تو صحیح اس کا رخ بیت اللہ شریف کی طرف ہے اگر بیت اللہ شریف نظر آ رہا ہے اور اس نے رخ اپنا عین سمتے بیت اللہ شریف نہیں کیا تو اس شخص کی نماز نہیں ہوگی جس طرف کھڑا ہو جائے وہ کوئی پابندی نہیں ہے دوسری بات جو لوگ کہ باہر ہیں آفاق ہیں حرم میں نماز نہیں پڑھ رہے مسجد حرام میں باہر نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کو بیت اللہ شریف والی وہ عمارت نظر نہیں آ رہی تو ان کے لیے سمت قبلہ مسجد حرام ہے بس اس مسجد حرام کی طرح وہ پورا علاقہ ہو گیا ہے اب تو یہاں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں قیام پذیر ہیں تو آپ کے لیے سمت قبلہ بتایا جا رہا ہے تو فرمایا کہ آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی جانب کر دیں کیونکہ حرم کے اندر نماز پڑھنے والے کے لیے لازم ہے عین سمت قبلہ حرم سے باہر نماز پڑھ رہے ہیں جیسے مدینہ طیبہ میں آپ عید نازل ہو رہی اور ان حضرات کو بیت اللہ شریف والا قبلہ بتایا جا رہا ہے تو ان کے واسطے حکم یہ ہے کہ مسجد حرام کی طرف منہ کر لیا جائے چنانچہ یہی حکم ہمارے لیے ہے کہ مسجد حرام کی طرف رخ ہو جائے اور اس میں وہ سمت کافی ہے چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ ہمارے اس لحاظ سے علاقے کے لحاظ سے مغربی سمت ہے بیت اللہ شریف کی تو بس سمت انسان کی مغرب کی طرف اگر ہے تو اس کی نماز ہو گئی ہے اس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بالکل صحیح نہیں ہے یا فلاں جگہ کی غلط بات ہے فلاں مسجد صحیح نہیں بنی ہوئی ہے فلاں نماز صحیح نہیں پڑھی بس اس طرف رخ ہو گیا عین مسجد حرام کو بھی نہیں ہوا لیکن رخ وہی ہے تو بھی نماز اس کی ہو جائے گی اب رہی یہ بات چنانچہ بعض اب کے جو یہ ریاضی دان ہیں انہوں نے جا کے مسجد نبوی کی سمت قبلہ کی تحقیق کی ہے کہ وہ تو اس وقت بنائی گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اندازہ تھا کہ اس طریقے سے بناتے ہیں مسجد نبی کا محراب جو بیت اللہ شریف کی طرف ہوگا تو کیا وہ صحیح ہے یا نہیں تو جو مسجد نبی کو موجودہ مہندسین نے ان ریاضی دانوں نے چیک کیا ہے تو بالکل عین سمت قبلہ جاتی ہے مسجد نبی حالانکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اندازے سے قبلی کی طرف محراب بنایا تھا چنانچہ پاکستان میں آپ کے اسلام آباد میں جو ایک شخص رہتے ہیں یہ سمت قبلہ میں بہت ماہر ہیں ویسے تو یہ جی ایچ کو کے انجینئرنگ شعبہ سے ریٹائر ہیں ملک بشیر بغوی ان کا نام ہے وہ دو موضوع پر بہت ماہر ہیں ایک وراثت کے موضوع پر اور دوسرا سمت قبلہ کے متعلق پھر نمبر دو بشیر کا کھیل ہیں کہ وہ ماہر ہیں وہ بھی پنڈی میں آباد ہیں اور بزرگ آدمی ہیں یہ دونوں حضرات بڑے بزرگ ہیں یہ جو ہیں یہ ملک بشیر بغوی انہوں نے تو پاکستان اور پاکستان کے علاوہ کئی بڑے بڑے یونیورسٹیاں مدارس کا دورہ کیا اور وہاں سب علماء اور طلباء کو یہ دو موضوع سکھائے ہیں پڑھائے ہیں سمجھائے ہیں جب انہوں نے سب سے پہلی کتاب لکھی تو ان کی مدینہ اس میں اسلامی یونیورسٹی میں ان کی کتاب پڑھائی جاتی ہے ملک بشیر بغوی کی تو یہ یہ سمجھتے تھے کہ میں پہلا شخص ہوں کہ جس نے اتنی تحقیق پر نمازوں کے اوقات کی ترتیب اور خصوصاً سمت قبلا کے موضوع پر جو میں نے تحقیق پیش کی ہے یہ میری سب سے پہلی تحقیق ہے جب کہ انہوں نے غور کیا اور پھر اسی فن میں آگے گئے تو ترکی کے اندر ترکی میں ایک لائبریری میں ایک پرانے ایک عالم کی اس موضوع پر کتاب ملی جو ان سے زیادہ تحقیق کے اوپر مبنی کتاب تھی سمت قبلہ کے متعلق تو بہرحال یہ بڑے اچھے بزرگ ہیں اور بڑی ان کی تحقیق ہے سمت قبلہ کے متعلق جو سمت قبلہ ایک حضر آپ حضرات نے بات سنی ہوگی کہ وہ جی پینتالیس ڈگری کی گنجائش ہے پینتالیس ڈگری کی گنجائش ہے بہت سے وہ لوگ یہ بات کرنے والے یہ بھی نہیں سمجھتے کہ پینتالیس ڈگری کا مطلب کیا ہے اور جن کو بتایا جا رہا ہوتا ہے وہ بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ پینتالیس ڈگری کا کیا مطلب ہے بس ایک لفظ سنا سنایا ہوا ہے اور اس کو بولتے جاتے ہیں اور پڑھتے جاتے ہیں میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں اور آپ سمجھ جائیں گے پینتالیس ڈگری کا مطلب یہ ہے کہ مغرب جو عین سمت ہے مغرب جیسے اب یہ ہماری مغرب سمت ہے اس مغرب سمت کو دو حصوں میں تقسیم کرنا ہے پینتالیس کو یا اٹھتالیس کو اس اٹھتالیس کو آپ دو حصے میں تقسیم کریں اس اٹھتالیس کے چوبیس کو ادھر لائیں اس اٹھتالیس کے چوبیس کو ادھر لائیں تو یہ وہی اٹھتالیس ڈگری یا یہی وہ پینتالیس ڈگری ہے دیکھو آپ بہتر سکول جانتے ہیں ہم کیا جانتے ہیں کہ جب یہ عین مغرب ہے اور اس کی پینتالیس ڈگری گنجائش ہے تو پینتالیس ڈگری تو یہ بنے گی یہاں سے لے کر پرکار یہاں تک پینتالیس ڈگری تو یہاں بنائے گی نوے سیدھی یہاں تک آئے گی تو بنے گا نا تو پینتالیس ڈگری یہاں سے تو یہ بنے گا تو جب پینتالیس ڈگری سمت قبلہ میں گنجائش ہے تو پھر تو سیدھا شمال کی طرف یا جنوب کی طرف یا شمال کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز کیسے ہوگی پینتالیس ڈگری یا اڑتالیس ڈگری جو کتابوں میں سمت قبلہ کی گنجائش ہے وہ یہ ہے کہ عین یہ مغرب ہے اس مغرب میں اڑتالیس یہ سیدھا ہے عین مغرب یہاں پر 48 ڈگری کو دو حصوں میں تقسیم کرنا ہے اس اڑتالیس کے چوبیس ہو گئے عین مغرب سے چوبیس درجے شمال کی طرف عین مغرب سے چوبیس درجے جنوب کی طرف اگر کسی شخص نے منہ کر کے نماز پڑھ لی تو یہ گنجائش ہے نماز ہو جائے گی وہ پوری پینتالیس ڈگری نہیں ہے آپ دیکھیں گے نا آپ کہ پینتالیس ڈگری اگر پورا گھمائیں گے تو عین شمال ہو جائے گا یا پینتالیس ڈگری عین گھمائے جنوب ہو جائے گا یا شمال ہو جائے گا تو نماز کیسے ہوگی وہ عین مغرب پہ اٹتالیس ڈگری کو تقسیم کرنا ہے چوبیس ادھر لانے ہیں چوبیس ادھر لانے ہیں تو وہ تھوڑا سا حساب کتاب بنے گا کہ جیسے آپ یہ جگہ ہے نا یہ یہ ہم نے عین مغرب ہے تو اس کے اتنا حصہ بنے گا اگر نوے بنائیں گے تو یہ کونا بنے گا اور ادھر قبلہ ہو جائے گا نوے بنائیں گے دوسری طرف بنائیں گے تو اس طرح پورا کونا بنے گا چوبیس چوبیس دونوں حصوں میں گنجائش ہے ویسے تو اب کوشش یہ کرنی چاہیے کہ صحیح مسجد حرام کی طرف مسجد کا رخ ہو اور اب مشکل بھی نہیں ہے کہ آلات وغیرہ کے لحاظ سے انسان کو تائید حاصل ہو جاتی ہے تقویت ملتی ہے اگر اس سے پہلے کوئی مسجدیں بن دی گئی ہیں بنا دی گئی ہیں اور اندازے کے ساتھ ہیں اور کئی گاؤں دیہاتوں میں ایسی مسجدیں بنی ہیں کہ ان کا قبلہ رخ جو آج کل کے ریاضی کا حساب ہے تھوڑا سا یوں لگتا ہے یا تھوڑا سا یوں لگتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس میں اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان حضرات کی نماز صحیح ہو رہی ہے کہ وہ اس گنجائش کے اندر ہے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص ایسے مقام پہ پہنچا کہ اس کو وہاں سمت قبلہ کا اندازہ ہی نہیں ہے تو حدیث سے پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں کہ جس سے آدمی پوچھ سکے کوئی ایسا بندہ نہیں نہ وہاں قریب سے کوئی مسجد نظر آ رہی ہے کہ اس کو دیکھ کر انسان اندازہ کر لے کہ قبلہ اس طرح ہوگا تو وہ اپنے دل و دماغ سے سوچ لے تحری کر لے جس کو حدیث کے الفاظ ہیں تحرو تحری کر لے غور و فکر کرے کہ میں اس جگہ میں تو ہمارا علاقہ یوں ہے تو پھر اس طرح تو مسجدیں اس طرف بنی ہوئی ہیں تو اب جس طرف دل اس کا مطمئن ہے اس طرف وہ اپنی نماز پڑھ لے اس کی نماز ہو گئی ہے یہی بات انسان اگر سفر کرتا ہے اب تو آلات کے لحاظ سے یہ مشکل بات نہیں رہی کہ وہ موبائل میں بھی یہ بات آ گئی ہے گھڑیوں کے اندر بھی یہ بات آ گئی ہے اور جہازوں کے اندر بھی وہ آلات لگے ہیں اور سمت قبلہ بتایا جا رہا ہوتا ہے اگر سفر کے دوران ریل میں یا جہاز میں انسان نماز پڑھ رہا ہے اور سمت قبلہ اس کا ساتھ ساتھ جو ایسے اشارہ مل رہا ہے کہ وہ بدل رہا ہے تو ساتھ ساتھ وہ بھی مڑتا جائے اس کے مڑنے سے نماز فاسد نہیں ہوگی بلکہ نہیں مڑے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی فاسد ہو جائے گی تو یہ دو تین مسئلے سمت قبلہ کے متعلق ہیں فرمایا وہی سما کن تم فول وجوہ شطرا آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں یہ نہیں کہ آپ صرف مدینہ طیبہ والوں کا یہ حکم ہے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو شطرہ مسجد حرام شطرہ کا ترجمہ ہے سمت جانب مسجد حرام کی جانب منہ کر لیں تو ہمارے لحاظ سے قبلہ مغرب ہے مغربی سمت ہے لیکن جو اب مغرب سے آگے یعنی بیت اللہ شریف سے آگے دنیا آباد ہے تو ان کا قبلہ مشرق ہے تو وہ اس طرح منہ کر کے پڑھیں گے تو ادھر سے سورج طلوع ہوتا ہے بہرحال ہر لحاظ سے سمت قبلہ بدلتا رہتا ہے اور اسی میں ہی وہ دوسرا مسئلہ بھی ہے کہ انسان کو اپنے گھروں میں بیت الخلاء بنانے کے لیے منہ یا پشت حاجت کے وقت بیت اللہ شریف کی طرف نہیں ہونی چاہیے یہ پورا خیال ہو جہاں کہیں ایسی غلطی سے بن جائے اور اس کو ہمیشہ ہی استعمال میں لانا ہے تو اس کو بدل دینا چاہیے دوڑ پھوڑ دینا چاہیے ذرا سا انسان کو اپنے مزاج کے مطابق اپنا بیڈ روم یا گیٹ یا فلاں کچھ پسند نہیں آتا تو کئی کئی دفعہ لوگ گرواتے ہیں بناتے ہیں تو اگر مسلمان اتنی ہمت کر لیں کہ غلط کہیں کوئی ایسا مکان خریدا ہے اور وہ بیت الخلاء غلط بنا ہوا ہے تو اس نیت سے اگر وہ اس کو توڑے گا اور صحیح سمت کے مطابق بیت اللہ شریف سے اس کو وہ منہ یا پوشت نہیں ہونا چاہیے اس نیت سے توڑ کے کہ سنت پر اور اسلامی حکم پر عمل کرنے کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں تو انشاءاللہ اس کے توڑنے میں اس کے ذرات میں اس کی ساری کوشش اور اس کے سب سرمایہ خرچ کرنے میں سب ثواب ہی ثواب ہے اب بعض لوگ یوں لکھ تو دیتے ہیں کہ آدمی پیشاب کرتے وقت منہ یوں کر لے تو منہ یوں کر لے تو ہو تو جائے گا لیکن کس کس کو آپ بتائیں گے کہ آپ جا رہے ہو ہمارے گھر کا یا ہمارے ہوٹل کا یہ بیت الخلاء غلط بنا ہوا ہے تو آپ نے رخ یوں کرنا ہے آپ نے رخ کو کون چوکی دار وہاں باہر کھڑا ہوگا تو یہ گناہ ہے راج بات مفتا بھی اس میں بہت سارے اقوال ہیں کہ مغرب کی طرف منہ کر کے یا پشت کر کے یا صحرا ہو تو فرق ہے آبادی ہو تو کیا مسئلہ ہے فلاں ہے فلاں راج بات مفتا بھی بیت اللہ شریف کے طرف منہ بھی اور پشت کرنا بھی حاجت کے وقت منع ہے بس اور کوئی دس بارہ اقوال لکھے گئے ہیں مفتا بھی راج بات یہ ہے اور انسان کو جو حرمت و حلت جاز ناجائز مکرو غیر مکرو ایسے مسائل میں جب الجھن میں پھنس جائے تو اس کو ایک ایسے محتاط طریقے پر عمل کرنا چاہیے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی گناہ کا شب ابھی نہ ہو تو مفتا بھی بات یہ ہے کہ بیت الخلاء میں بیٹھتے وقت نہ منہ قبلہ کی طرف ہو اور نہ پشت قبلہ کی طرف ہو فرمایا یہ اہل کتاب یہ بات جانتے تھے کہ یہ حق ہے کہ یوں ہوگا مدینہ طیبہ میں جب یہ حضرات آئیں گے تو کچھ عرصہ ان کا بیت المقدس قبلہ ہوگا یہ پرانی کتابوں میں بات موجود تھی طورت انجیل میں اور پھر سترہ مہینے کے بعد ان کا قبلہ مسلمانوں کا بدل جائے گا بیت اللہ ہو جائے گا یہ لوگ یہ جانتے تھے معذد و انعت کی وجہ سے نہیں مان رہے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور عمل کی طرف